اس لیے کہ ہر مسلمان کی یہ دو ذمہ داری ہے ایک ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے پوری پوری دینداری کے ساتھ جیے اور دینداری پر مرے دوسرا دینداری کے ساتھ داری میرے گھر میں میرے محلے میں میرے شہر میں میرے ملک میں اور پورے عالم میں زندہ ہو جائے اس کی ذمہ داری ہر کلمہ پڑھنے والے پر ہے اور دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں یہ دو بنیادیں اپنی شعبوں میں رہتے ہوئے زندہ ہو جاوے اس لیے کہ اسلام میں نفسانیت کی اجازت نہیں ہے نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے کہ پیسہ آئے حلال سے آئے حرام سے آئے جھوٹ سے آئے دھوکے سے آئے پیسہ آنا چاہیے یہ نفسانیت ہے اور یہ اہل باطل کا شیوا ہے دوسری طرف رحبانیت کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں کریں گے کسی کونے میں بیٹھ جائیں گے اور ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے باوجود لوگوں کے لیے بوجھ بنیں گے فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے اسلام ان دونوں کے بیچ کا مجاہدے والا راستہ ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو کاروباری زندگی ہو لیکن دین داری کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو زندگی کی کیا ترتیب ہو فرمایا زندگی کی ترتیب یہ ہو کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ کے دین کا کوئی تقاضا آ جائے تو اپنے گھر کاروبار کے تقاضوں کو پیچھے کرے جی چاہے نہ چاہے ہر حال میں حکم پورا کرے اور اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرے زندگی کی یہی ترتیب اللہ کی یہ پسندیدہ ہے اور اسی کا نام مجاہدہ اسی کا نام قربانی ہے اس لیے میرے محترم دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے اپنے شعبوں میں ان دو ذمہ داریوں کے ساتھ جینا آ جائے اور جینے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے اور پوری امت کو اس میں لگانا ہے اس لیے کہ جب دین کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ اپنے اپنے چلے گا تو اس شعبے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اچھے سے اچھے بنا دیں گے اور اس شعبے میں چلنے کی برکت سے آخرت میں بھی اللہ اس کے لیے اونچے اونچے مقام اور درجات عطا فرمائیں اسی لیے حدیث سے بات میں آتا ہے کہ سچا اور امانت دار کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اور شہدا کے ساتھ اٹھایا جائے گا یعنی اس کی تجارت دنیا نہیں ہے بلکہ اس کی تجارت سے اس کی آخرت اتنی اچھے سے اچھی بنے گی اور دنیا میں سچائی اور امانت داری کی وجہ سے اللہ وہ برکتیں عطا فرمائیں گے کہ وہ تو کھائے گا کھائے گا لیکن اس کے دسترخوان پر اور اس کی کمائی میں لاکھوں انسانوں کو کھانے کا نظام اللہ بنائیں گے ایسی برکتیں اللہ اپنے طرف سے عطا فرمائیں گے ایسا ہی فرمایا کہ کسان ہی کھیتی کرتا ہے لیکن دینداری کے ساتھ کرتا ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر پوری کرتے ہوئے کرتا ہے تو فرمایا جب تک کھیتی ہری بھری رہتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا آپ کسان کو ملتا ہے اگر اس کھیتی میں سے چور چوری کر جائے یا جانور دانا کھا جائے تو فرمایا اس پر اس کو صدقے کا ثواب ملے گا فرمایا ایک حاکم ہے حکومت کرتا ہے لیکن انصاف کے ساتھ میں کرتا ہے تو فرمائے انصاف کرنے والا حاکم کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جبکہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس لیے حکومت دنیا نہیں ہے دین ہے شرط یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق حکومت کی جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حکومت کی جائے ایسا ہی فرمایا کہ ایک مزدور آدمی ہے غریب آدمی ہے صبح اپنے کمانے کے لیے نکلتا ہے شام کو تھک کر واپس آتا ہے لیکن دینداری کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنا کام کرتا ہے اور میں شام کو اپنے مقدر کی روزی بھی لے کر آتا ہے اور شام کو اللہ کے خزانے سے سارے گناہوں کی مغفرت لے کر کے آتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس لیے میرے محترم دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے اپنے اپنے شعبوں میں دینداری کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ میں جینے کی طاقت پیدا کر لے تاکہ اس طاقت کے راستے سے اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دے اس کی آخرت بھی اچھی بنا دے دوسری بات میرے دوستوں سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کامیابی دین پر اس وقت ملے گی جب زندگیوں میں دین پورا ہو جب دین زندگیوں میں پورا ہوگا تو اللہ کی مدد بھی ہوگی اور اللہ کے سارے وعدے جو پرانے کیے گئے ہیں عزت کے سربلندی کے خلافت کے تمکین دین کے امن بعد خوف کے اور اللہ کی مدد اور تائید کے اور آپس میں محبتوں کے اور پاکیزہ زندگیوں کے وجود میں آنے کے یہ سارے وعدے پورے اللہ کی طرف سے اس وقت میں ہوں گے جب زندگی میں پورا ہو دین اور اپنی حقیقت کے ساتھ ہو اگر زندگی میں دین ادھورا ہے تو ادھورے دین پر دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی اسی لیے فرمایا ماں من مصیبت کثیر فرمایا جو مصیبت تمہارے پر آ رہی ہے فرمایا تمہارے گراہکوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے اور بہت ساری باتیں تو وہ ہے جو اللہ معاف فرما دیتے ہیں زہار فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فرمایا خشکی اور تری میں ناگواری کے اور پریشانی کے حالات ظاہر ہو گئے انسانوں کے غلط کاموں کی وجہ سے تاکہ ان کو ان کے گناہوں کی اللہ تعالی سزا چکھائے تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرے دنیا میں اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب آدمی دینداری میں کمی کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اللہ کی طرف سے دنیا میں حالات آئیں گے اور جب دینداری پوری ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی بدر میں تعداد تھوڑی ہے اور بدر میں اسباب اور وسائل کی انتہائی کمی ہے لیکن اتباع بھی کامل ہے اور اللہ پر اعتماد بھی کامل ہے جتنے ایمان والے بدر میں ہیں ان سب کا اعتماد اللہ پر ہے کہ کام ہمارے کرنے سے نہیں ہوگا صرف اللہ کے کرنے سے ہوگا اور اتباع بھی آپ کی کامل ہے آپ نے جمع مجمع سے پوچھا ماضا تراؤن اس لیے کہ آپ نکلے تھے ایک قافلے کے لیے اور وہ قافلہ راستہ بدلی کر کے چلا گیا اور اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی جمعیت اپنی پوری تیاری کے ساتھ بدر میں آ گئی اور آپ مدینہ کے زیادہ قریب ہے بنسبت بدر کے لیکن آپ نے مدینہ سے مدد نہیں منگائی آپ نے نہتے مسلمانوں سے یہ پوچھا ماں جاتا رہوں کیا رائے ہے کیا کرنا ہے آگے بڑھنا ہے یا واپس ہونا ہے تو مہاجرین نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول تیار ہے حکم دیجئے جو حکم دیں گے وہ کریں گے پھر آپ نے وہی بات فرمائی ماضا اور کیا رائے پھر مہاجرین نے وہی جواب دیا تیسری مرتبہ آپ نے پھر وہی بات فرمائی ماضا تھا ان کیا رائے تو انصار میں کے ساتھ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمائی کہ یا نہ رسوری یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ ہم انصار کی جماعت سے جواب مانتے ہیں تو ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے مسا علیہ سلاۃ وسلام سے کہی تھی عزب انتورب انت ورب کا فاسم کہ تم اور تمہارا رب جا کر کے کام کر لو ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پر میں وہ بات نہیں کہیں گے بلکہ ہم یہ کہیں گے عزب انتورب انت کا ونا ن ہے اور یہ فرمایا کہ بدر تو قریب ہے اگر آپ برقی مماغ تک کا سفر کرنے کے لیے فرمائے اس بے سر و سامانی میں برق تک کا سفر کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ فرمایا کہ اگر آپ سمندر میں کودنے کے لیے کہیں تو اس کے لیے تیار ہے خود اموال معاشیت وقت رخ میں اموال علامہ آشیش فرمایا جتنا مال آپ چاہے لے لے اور جتنا چاہے آپ دے دیں اور جو مال آپ لے لیں گے وہ مال بہتر ہے اس مال سے جو ہمارے ہاتھوں میں آپ چھوڑیں گے یہ اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کیا جس پر اللہ نے آسمان سے فرشتے اتار کر کے ان کی مدد کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ بات بتلائی کہ جب ایمان کامل ہوگا اور اتباع کامل ہوگی تو اللہ کی ہر وقت ایسی ہی مددیں ہوتی رہے گی جس طرح بدر میں ہوئی قیامت تک وہ مددیں اللہ کی اتر سکتی ہے شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو اور اتباع کامل ہو لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے اسی لیے آپ ہی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے ایسے ایسے واقعات رونما کیے گئے کہ جس کے ذریعے سے پوری امت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی نصرت کے آنے کی بنیاد صرف اللہ کا دین ہے جب دین میں کمی آتی ہے تو اللہ کی مدد روٹ جاتی ہے اسی لیے وہ حد کے اندر میں تھوڑی سی اتباع میں کمی آئی اور وہ اشتہادی غلطی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ کام پورا ہو گیا حکم پورا ہو گیا حالانکہ حکم اس وقت میں پورا ہوتا جب دو بارہ ان کو اترنے کا حکم دیا جاتا اور اللہ نے اس کی معافی کا اعلان بھی کر دیا اس لیے کہ جو باتیں منصب نبوت کے مناسب تھی اللہ نے نبی سے ظاہر کروا کر کے دین کی تکمیل کا انتظام کیا اور جو منصب نبوت کے مناسب نہیں تھی آپ کے معصوم ہونے کی وجہ سے اللہ نے وہ صحابہ سے ظاہر کروا کر کے امت کے لیے دین کی تکمیل کا انتظام کیا اسی لیے اللہ نے معافی کا اعلان بھی کر دیا کہ چوک ہوئی ہے لیکن ہم نے معاف کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی بھی صحابہ کی شان میں کوئی انگلی نہ اٹھائے اپنی زبان نہ کھولے لیکن اللہ کی مدد اٹھ گئی تو کتنی مصیبت آئی آپ کے سامنے ہی ستر صحابہ شہید ہوئے اور آپ کے دندالے مبارک شہید ہوئے آپ کے سر میں خود کی کڑی گھس گئی آپ ایک کھٹے میں گر گئے اور بڑی مشکل سے صحابہ آپ کو اٹھا کر ایک میں لے کر اپنے سینوں پر تیر تلوار کو لے کر آپ کے حفاظت کا انتظام کیا لیکن اس بات کو بتلایا کہ دین میں کمی آئے گی ایسے ہی ہونے میں بڑا مجمع ہے بالکل بدر کا الٹا ہے کہ بدر کے اندر میں تین سو تیرہ ہے اور یہاں پر بارہ ہزار ایمان والے ہیں اور اس کے مقابلے میں چار ہزار ہے تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم تو اتنے سارے ہیں ابھی کر لیں گے بس فوراً کی مدد اٹھ گئی اللہ سے نکاح ہٹ کر کثرت پر آئی تو اللہ کی مدد اٹھ گئی تو پہلے ہی مرحلے میں پیر اکھڑ گئے اور آپ نے بڑی مشکل سے مجمع کو سنبھالا ارن نبی الحق انب نو عبد المطلف میں نبی برحق ہوں کہاں جا رہے پھر یہ صحابہ پلٹے اور اللہ تعالیٰ نے شکش کو فتح میں بدل کر کے امت کو یہ سبق دیا کہ جب اللہ کے پر سے اعتماد ہٹ کر اپنی کثرت پر اور وسائل پر اعتماد آئے گا تو اللہ کی مدد چلی جائے گی اس لیے میرے محترم دوستوں یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد اور اللہ کے سارے وعدے اس وقت میں پورے ہوں گے جب زندگیوں میں دین پورا ہوگا اور اپنی حقیقت کے ساتھ ہوگا اس لیے ادھورا ہے تو مصیبت ہے ادورا دین یہ ہے کہ کرنے کے کچھ کام جو حکم دیا ہے کیے اور کچھ چھوڑ دیے بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے کچھ چیزوں سے نہیں بچے یہ ادھورا دین ہے ایسا ہی دین ہے لیکن اس میں حقیقت نہیں ہے تو فرمایا بہت سے نمازی وہ ہے کہ جن کی نماز ان کے سروں سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے پرانے کپڑوں میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور بعض نماز وہ ہے کہ جو ساتوں آسمان سے مدد اتروا دیتی ہے فرمایا روزے کا بدلہ میں ہوں اور میں اس کا بدلہ میں دوں گا اللہ نے فرمایا لیکن بہت سے روزے داروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ ملتا ہی نہیں ہے تو یہ حقیقت ہے یہ صورت ہے اس لیے میرے دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں پورا پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ جیسے آ جائے اور اس پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے راستے سے ہو رہی اب میرے محترم دوستوں پورا دین کیا ہے یہ سمجھنے میں اکثریت امت کی وہ ہے جو دھوکے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور دھوکے میں پڑنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہر آدمی اوپر دیکھتا ہے اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھتا ہے جس کی بنا پر اپنی دینی کمی کا پتہ نہیں چلتا ایک آدمی سو پتی ہے تو ہزار پتی کو دیکھتا ہے ہزار پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے کروڑ پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے اور کھرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے اور چھوٹا ملک والا بڑے ملک والے کو دیکھتا ہے تو دنیا کے معاملے میں ہر آدمی اوپر دیکھتا ہے تو جتنا بھی اس کے پاس ہے اس کو کم ہی محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس کمی ہے اور دین کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے ایک آدمی پانچ وقت کا نمازی ہے وہ تین وقت والے کو دیکھتا ہے کہ میں تو پکا مسلمان ہوں یہ دیکھو تین وقت کا یہ کچا مسلمان ہے میں تو اس سے بہت اچھا ہوں اور تین وقت والا جمعہ والے کو دیکھتا ہے جمعہ والا اس کو دیکھتا ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑتا اور جو جمعہ بھی نہیں پڑتا وہ اس کو دیکھتا ہے جو بہت ساری غلطیوں میں ہے شراب میں اس میں اس میں کہ بھائی ہم نماز ہی تو نہیں پڑھتے باقی کوئی کہ برائی کرتے ہم صرف نماز ہی نہیں پڑھتے آپ ان کو جا کر کے سمجھاؤ اور اگر آپ اس سے کوئی بات کرو تو کہتا ہے میں تو کلمہ پڑھتا ہوں جنت تو میرے لیے ہے آپ تو بے ایمانوں کو جا کر کے کلمہ پڑھو تو ہر آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھنے کا عادی ہے حالانکہ حکم یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اوپر دیکھا جائے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھا جائے اسی لیے یہ آتا ہے کہ کوئی بھی انسان صابرین اور شاکرین میں سے ہو نہیں سکتا ہے اور اللہ تک پہنچنے کے یہی دو راستے ہیں ایک صبر کا ہے اور ایک شکر کا ہے تو فرمایا آدمی صابرین میں سے اور شاکرین میں سے ہو نہیں سکتا ہے جب تک دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو نہ دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے تو یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہمارے دیکھنے کا جو زاویہ بدلا ہوا ہے یہ صحیح ہو جائے اور صحیح کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہر آدمی اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے اس لیے کہ معیار حق قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی جماعت ہے اور حق مقیت ہے آپ کے ساتھ میں اور آپ کے صحابہ کے ساتھ میں اور میں حق کیا ہے و صحابی میں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہی حق ہے اور قیامت تک حق کو آپ کی زندگی سے اور صحابہ کی زندگی سے سمجھا جائے گا جو اپنے ماحول سے حق کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہی پر ہوگا اور اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا رہے گا وہ باطل پر ہوگا اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا رہے گا اور وہ غلطی پر ہوگا اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتا رہے گا اور اس کی حالت میں اگر موت آ گئی تو کل خون کے آنسو روئے گا اس کے آنسو کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا اس لیے حکم ہی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو سامنے رکھ کر کے چلیں تو اللہ کے راستے میں کیوں چلنا ہے اللہ کے راستے میں اس لیے جانا ہے تاکہ جا کر کے اپنی زندگی کو صحابہ کے آئینے میں دیکھیں کہ میری زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں کیا فرق ہے جب اس وقت میں جب وہاں دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ ہماری زندگیوں میں تو بے دینی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کل اللہ کے سامنے چہرہ دکھانے کے ہم قابل نہیں یہ احساس اسی وقت میں پیدا ہوگا جب اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھیں گے اس لیے یہ قیامت تک صحابہ یا زندگی کا معیار ہے اور اللہ نے اپنی رضا کی مہر ان کے پر لگائی ہوئی ہے کہ صحابہ کی زندگی وہ ہے کہ جن کی صبح سے بھی اللہ راضی ہے ان کی شام سے بھی راضی ہے ان کی خلوتوں سے بھی اللہ راضی ہے اور ان کی جلوتوں سے بھی اللہ راضی ہے ان کی انفرادی اجتماعی زندگیوں سے اللہ راضی ہے اللہ نے اپنی رضا کی مہر ان کے اوپر لگائی ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی کی نقل اتارنا چاہے اور جو کسی کی راہ لینا چاہے وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اپنے آپ کو چلائے اس لیے کہ علم کے بڑے گہرے ہیں اور یہ تکلفات سے ان کی زندگیاں پاک ہے اور یہ دلوں کے بڑے صاف ہے اللہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے ان کے سے کام لیا ہے اور یہ سارے کے سارے ہدایت پر ہے اور سارے کے سارے حق پر ہے اور ان کی زندگی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے اس لیے میرے محترم دوستوں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھنا تاکہ ہماری دینی کمی کا پتہ چلے جب دینی کمی کا پتہ چلے گا تو آدمی اس کمی کو دور کرنے کی فکر کرے گا آدمی کو بیماری کا احساس ہوگا تو آدمی علاج کی فکر کرے گا ابھی تو بیمار ہے اور بیماری کا احساس ہی نہیں ہے ابھی تو زندگی میں دین کی کمی ہے لیکن دین کی کمی کا احساس ہی نہیں ہے تو یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا کہتے ہیں کہ ایک چرواہا تھا جو جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا اس کو جنگل میں ایک شیر کا بچہ مل گیا تو یہ شیر کے بچے کو اپنے گھر پر لے آیا اب یہاں شیرنی تو ہے نہیں جس کا دودھ پلائے اس نے شیر کے بچے کو بکری کا دودھ پلایا اور یہ شیر بچہ بکریوں کے بیچ میں بڑا ہوا ہاں، اور بڑا ہوتے ہوئے ان کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ سونا ان کے ساتھ گھاس کھانا اور ان کے ساتھ بے بے کرنا اس نے شروع کیا ایک مرتبہ شیر نے جنگل میں شیر کو بکریوں کے ساتھ دیکھا تو شیر سے کہا کہ تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے میں تو بکری ہوں ان کے ساتھ رہتا ہوں کہا اس کو کہا کہ تو شیر ہے تو بکری نہیں ہے کہ نہیں نہیں میں تو بکری ہوں تو اس کو ایک ہاؤس پر لے کر کے گیا اور پانی کے حوض میں لے جا کر اس کا اور اس کا چہرہ دکھایا کہ تیرے اور میرے چہرے میں کوئی فرق ہے کیا کوئی فرق نہیں کہ پھر تو بکری نہیں ہے تو شیر ہے اور تیری آواز میں نہیں ہے اور وہ دھڑوں کا شیر کہ تیری آواز یہ ہے سوری بکریاں بھاگی اور یہ کہا کہ یہ بکریاں تیری رضا ہے گھاس پھوس تیری رضا نہیں ہے جب اس کو پانی میں اس کا چہرہ دکھایا تو اس کو اس کی حقیقت کا پتہ چلا ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے چہرے صحابہ کے آئینے میں دیکھ کر اپنی دینی کمی کا پتہ چلے تاکہ زندگی اس کمی کو دور کرنے کا فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے The Reviver of Iman اب میرے محترم بزرگوں دوستو حضور پاک علیہ السلام تیویس سالہ زندگی کون سی چیز اور آپ نے اپنی امت جو تیار فرمائی ہے جس میں مالدار بھی ہے غریب بھی ہے جوان بھی ہے بوڑھے بھی ہے شہری بھی ہے دیہاتی بھی ہے آپ نے ایک مجمع تیار فرمایا ہے کہ جو مجمع پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے آنے کے لیے نمونہ ہے ان کی زندگی کی کیا بنیادیں ہیں ان بنیادوں کو سمجھنا ہے اس لیے کہ وہ بنیادیں ہی ہمارے مسائل کا حل ہے اور پوری امت کے مسائل کا حل ہے اور ساری انسانیت کو تباہی سے بچانے کا واحد حل وہ بنیادیں ہیں جن بنیادوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی برتا ہے اور اپنی امت کو اس کے لیے تیار فرمایا ہے اب حضور پاک علیہ صلاح والسلام نے جن بنیادوں پر امت کو اٹھایا ہے اس میں سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور اس کے ساتھ میں پھر ہم نے قرآن سیکھا اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر جو چلے گا اور دین میں حقیقت جو پیدا ہوگی وہ یقین اور ایمان کے راستے سے پیدا ہوگی آدمی معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا آدمی اسباب اور وسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا ایک آدمی کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے ایک آدمی کو معلوم ہے سود حرام ہے لیکن زندگی میں نماز نہیں ہے زندگی میں سود ہے باوجود اس کے کہ اس کے معلوم ہے ایسا ہی دین پر چلنے کے وسائل ہے مسجد ہے مدرسہ ہے علماء ہے ہر زبان میں دینی کتابیں ہیں لیکن اس کے باوجود زندگیوں میں دینی کمی کا حال یہ ہے کہ کہنے کو ہم کہیں کہ دنیا میں ستر اسی مسلمانوں کے ملک ہے لیکن کوئی ملک ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک میں سو فیصد ایمان والے پورے پورے دین پر چل رہے ہوں ملکوں کو آپ چھوڑے کوئی صوبہ کوئی تحصیل کوئی گاؤں جس میں تین ہزار مسلمانوں کے گھر ہوں اور جس میں بیس ہزار بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ پورے دین پر چل رہی ہو ایسا گاؤں بتانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے فرمایا بنیادی وجہ یہ ہے کہ اندر میں دین پر چلنے کی طاقت کی کمی ہے اور دین پر چلنے کی جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ ایمان اور یقین کے راستے سے پیدا ہوتی ہے جیسے ایک زمین پتھریلی زمین ہے اس میں بیج اگانے کی استعداد نہیں ہے کتنا ہی اچھا آپ بیج ڈالیں گے تو اگے گا نہیں تو یہی حال امت کا ہے کہ معلومات بھی ہے وسائل بھی ہے لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت کی کمی کی وجہ سے دین نہیں تو اندر میں طاقت جو پیدا ہوگی وہ کلمے کے بننے کے راستے سے پیدا ہوگی اس لیے سب سے پہلے اس بات کی محنت کی گئی کہ ہر فرد امت کا یقین یہ بنے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ساری بنی ہوئی چیزیں ہیں اور بنی ہوئی چیز کے بارے میں چاہے ذرہ ہو یا پہاڑ ہو چاہے چوٹی ہو چاہے جبرائیل امین ہو چاہے خطرہ ہو یا سمندر ہو چاہے ایک پیسہ ہو یا لاکھوں اربوں خربوں ہو اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے لا کو ولا دو لا کو نہ ولا درن ولا موتن ولا حیات نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو مار سکتا ہے اور نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے اور نہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور میں ساری مخلوق اللہ کے سامنے احتیاط میں برابر ہے جتنا چونٹی محتاج ہے اتنا ہی جبرائیل امین بھی محتاج ہے علیہ السلام وسلام سلام اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ اگر اپنی اصلی شکل میں آ جائیں تو ان کے پیر سات و زمین کے نیچے ہوں اور ان کا سر عرش پر ہو اپنے پروں کو پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کے خالی جگہ کو پور کر دے اتنا بڑا فرشتہ جب قوم لوت کو اجاڑنے کا حکم دیا اللہ نے تو اپنے پر کے کونے کو زمین کے نیچے ڈال کر آسمان تک لے جا کر کے ان کو الٹا دیا وہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہراج میں جب جا رہا ہے تو ایک مقام پر جا کر یہ کہتے ہیں اگر سرے مو موئے بدر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم فرمایا آخا یہاں تک اللہ کے حکم سے آپ کے ساتھ آیا ہوں یہاں سے آگے ایک بال کے برابر بھی اگر آگے بڑھوں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں اتنا بڑا فرشتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ایک بال کے برابر بھی حرکت نہیں کر سکتا اس لیے سب سے پہلی محنت اس بات کی ہوئی کہ ہمارے دلوں سے اس بات کا یقین نکل جائے کہ دنیا سے ہوگا بلکہ یقین بنے کہ صرف اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا زندگی ملک سے نہیں بنے گی مال سے نہیں بنے گی ڈگری اور عہدوں سے نہیں بنے گی اسباب اور وسائل سے نہیں بنے گی بلکہ صرف ایک اللہ کے بنانے سے بنے گی آج تک جتنی زندگی بنی ہے اللہ ہی کے بنانے سے بنی ہے اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ سمجھ ہے سب کو اللہ کی ضرورت ہے اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں اگر دنیا کے سارے انسان ایک نمبر کے متقی اور پرہیزگار بن جائے تو اللہ کی شان میں کوئی اجازت ہی نہیں ہوگی اور اگر دنیا کے سارے انسان نافرمان بن جائے تو اللہ کی شان میں ذرا برابر کمی نہیں ہوگی اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بڑھے گی اس لیے سب سے پہلے مخلوق کا یقین دلوں سے نکلے اور ہر چیز سے امید ختم ہو جائے اور ہر چیز کا ڈر دل سے ختم ہو جائے مخلوق سے امید بھی ختم اور مخلوق سے ڈر بھی ختم اللہ سے امید وابستہ ہو جائے اور ڈر اللہ ہی سے لگے جب مخلوقات کا تاثر دل سے نکل جائے گا تو اللہ ساری مخلوقات کو ایمان والوں کے تابع فرما دیں گے کہ دنیا کا ہر چھوٹا بڑا نظام ایمان والوں کی تائید میں اور ایمان والوں کی مدد میں چلے گا اسی لیے جب صحابہ کے دلوں سے مخلوق کا تاثر نکلا ہے اور چیزوں کا تاثر نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے نظام کو ان کے تابع بنا دیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے یا ساریا الجبل حضرت ساریا ہزاروں میل مدینہ سے دور ہے اور ان کو خطرہ لاحق ہے پہاڑ کے پیچھے سے اور یہاں سے امیر المومنین کہہ رہے کہ ساریا پہاڑ کی طرف سے متنوع ہو جاؤ اللہ نے اس آواز کو حضرت ساریہ تک پہنچا کر کے ان کی جماعت کو خطرے سے محفوظ کر لیا اللہ نے اس بات کو بتلا دیا کہ جب تم ہمارے ہو جاؤ گے اور جب مخلوق کا تاثر نکل جائے گا تو ہم ہوا کو تمہارے تابع کر دیں گے پانی کو اللہ نے تابع کر دیا حضرت سعد میں ابھی مقاص رضی اللہ تعالیٰوں کی دس ہزار کی جماعت پانی پر ایسی چلی جیسے خشکی پر چلتی ہے اور وہ نہیں چلے بلکہ ان کے گھوڑے چلے اور ان کے گھوڑے کے کھر بھی پانی کے در میں نہیں دیے آگ نکلی مدینہ میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری سے یوں کہا کہ جاؤ اس ماحول کو جہاں سے نکلی ہے وہاں دفن کر کے آ جاؤ حضرت تمیم داری آپ کو ایسا دھکیل دے جیسے جانور کو دھکیل ہیں اور جہاں سے نکلی تھی وہاں پر چھوڑ کر کے آ گئے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اب یہ نظام بنایا ہے کہ جب اللہ کے اللہ کا تعصب دل میں ہوگا اور اللہ کے ذات علی کا یقین پیدا ہوگا مخلوقات کو ہمارے لیے مسخ کو بنا دیں گے جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے اور محل میں ہے تو اللہ محل میں بنا دیں گے اقلیت میں ہے تو اقلیت میں بنا دیں گے اکثریت میں ہے تو اکثریت میں بنا دیں گے بیمار ہے تو بیماری میں بنا دیں گے اور اگر تندرست ہے تندرستی میں زندگی بنا دیں گے مالدار ہے تو مالداری میں بنا دیں گے اور غریب ہے تو غربت پہ زندگی بنا دیں گے اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور اس سے فرمایا کوئی بھی انسان اللہ والا ہو نہیں سکتا ہے جب تک محمدی بن کر نہ جیے اور محمدی بن کر کے نہ مرے اللہ والا بننے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے اور جو اللہ والا بن گیا دنیا کا کوئی بھی طاقت اس اللہ والے کا بال دیکھا نہیں کر سکتی ہے جو اللہ والا بن کر کے اس لیے ہماری سب سے بڑی ضرورت اللہ کو اپنے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی قدرت اور خزانوں کو اپنے ساتھ کرنا ہے جب اللہ ساتھ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے اسی لیے فرمایا من آز علی ولی فقد سے تو بلحر فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی کرے اور جو میرے ولی کو ستائے فرمایا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے کسی ولی کو ستانا اور سارے ایمان والے ولی بن سکتے اللہ کے اللہ ولی الدین منو اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کے ولی ہے اور ہر ایمان والا ولی بن سکتا ہے اور ولی بننے کا راستہ محمد الرسول اللہ ہے اور جب اللہ والا بن گیا تو اللہ کی تمام تر طاقت اور خزانے اس کے ساتھ اور اس کا راستہ صرف محمد الرسول اللہ ہے اسی لیے فرمایا فلن کن تم تو اللہ فتب کم اللہ وقم ذروغ و اللہ غفور رفیظ اللہ شانو فرماتے ہیں اے ہمارے نبی جی ہمارا شاہی فرمان انسانوں کو سنا دو اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے پیچھے پیچھے چلو اور میری اتباع کرو اس لیے کہ میری اتباع کرنا یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے آپ کے پیچھے پیچھے چلنا یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے اور فرمایا جب آپ کے پیچھے پیچھے جو کوئی چلے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیں گے اللہ تمہارے سے محبت کر لیں گے اللہ تمہیں اپنا لیں گے تم اللہ کے بن جاؤ گے اور اللہ تمہارے بن جائیں گے اور اگر کسی غلطی ہو جائے گی بھول ہو جائے گی تو اللہ معاف کر دیں گے اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والے بہت بڑے اسی لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک اللہ والے راستہ چل رہے تھے کہ پیر کی ٹھوکر سے سامنے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا اسے کپڑے پر مٹی اڑ گئی اس کے یار کو غصہ آیا اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار بس وہ مارتے ہی مرا زمین پر گرا اور مر گیا اور اپنے شور مچا دیا مار دیا مار دیا سارے لوگ جمع ہو گئے پوچھے بھائی کیا ہوا کیا ہوا کوئی بتانے والا نہیں ہے کیا ہوا تو اللہ والوں نے فرمایا بھائی ہوا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو یاروں کا معاملہ ہے اس کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا اور ہمارے یار کو غصہ آیا اس نے اس کا کام تمام کر دیا اس لیے میرے دوستوں اللہ والا بننے کا واحد راستہ محمد الرسول اللہ ہے ایک آدمی پانی پر چلے ہوا میں اڑے آگ میں چلے یہ بہروپیا تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے اللہ والا ہونے کا راستہ صرف محمد الرسول اللہ ہے اس میں میرے دوستوں سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کہ ہمارا یقین یہ بنے کہ زندگی بنانے والے اللہ ہے اور زندگی بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے اس لیے سو فیصد ایمان والوں کی زندگی میں اتنا یقین بنا کہ ساری مخلوق کا تاثر نکل گیا اور ایک اللہ کا تاثر دلوں میں پیدا ہو گیا سارے ساری چیزیں ان کے سامنے حماقت نظر آتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صرف عقل مندی کا راستہ ان کو سمجھ میں آتا اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ ایک ملک فتح ہوا بڑے لوگوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے ان کے ہاتھ سے لکما گر گیا انہوں نے اٹھا کر کھانا چاہا صاف کر کے یہی سنت طریقہ ہے تو پڑوس میں کسی نے کہا کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں کیا کہیں گے تو فرمایا آتر کو سنت حبیبی بے قول الا الحمق کیا ان بے وقوفوں کے کہنے سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں یہ ہو نہیں سکتا ہمارے سامنے سب سے بڑی عقل مندی ہے کہ آپ کی ایک ایک ادا کو اپنایا جائے آپ کی ایک ایک سنت کو اپنایا جائے اس لیے کہ قبر میں آپ کو پہچاننا پڑے گا قبر میں جو تین سوال ہے اس میں یہ آخری سوال یہ ہے کہ ان کو جانتے ہو یہ کون ہے اب ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا تو کیسے پہچانے گا فرمایا یہ سنت کے نور سے پہچانے گا کہ یہ تو میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ میرے آقا کا کیا طریقہ ہے کپڑے بنانے سے پہلے شادی کرنے سے پہلے بال بنانے سے پہلے کھانے سے پہلے میت کو دفن کہنے سے پہلے میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ میرے آقا کا کیا طریقہ ہے یہ تو آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جو آپ کو پہچان لے گا قیامت کے دن آپ اس کو پہچان لیں گے اور جس کو آپ پہچان لیں وہ اس کی نجات کا سامان بن جائے گا اس میں میرے محترم بزرگوں دوستوں سب سے پہلی بنیاد ہے کہ ہمارا کلمہ ٹھیک ہو جائے دعوت اور تبلیغ کی محنت اپنے کلمے کو ٹھیک کرنے کی محنت ہے کہ سب سے پہلے الفاظ بھی ٹھیک ہو جائے اس کا یقین بھی ٹھیک ہو جائے اور یقین کے راستے سے چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں پر آ جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے اب اللہ کے حکموں میں سب سے پہلی احکامات کی جو لائن ہے عبادت کی لائن ہیں اس لیے سو فیصد ایمان والوں نے اللہ کا یہ یقین اتنا بنایا اور آج کی اجتماع کا یقین اتنا بنایا کہ جس کے راستے سے سو فیصد ایمان والوں میں عبادت کے لائن کے سو فیصد احکامات زندہ ہو گئے اور حقیقت کے ساتھ زندہ ہو گئے اس لیے کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ اللہ کی عبادت میں ای یا کن ابو ای یا کن اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ اللہ کی عبادت ہے اس لیے اپنی عبادت کو اچھے سے اچھی بنا اور عبادت میں جانی یعنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے نماز اور روزے کا تعلق جانتے ہیں زکوٰۃ کا تعلق سے ہے اور حج کا تعلق جان مال دونوں سے ہے اپنی نماز اس لیے کہ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اب نماز ادا فرمائی اس لیے ہمارے مسائل کے سارا حل اللہ رکھا ہے کیا بارش رک گئی ہے تو فرمایا سلاد السستہ پڑھو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے رکی ہوئی بارش یہ اور اگر بارش زیادہ آ جائے تو زیادہ آنے والی بارش کو روک نہیں سکتے ہیں اللہ نے ایمان والوں کو یہ طاقت دیا ہے کہ رکی ہوئی بارش آسمان سے اتروا دے اور زیادہ آنے والی بارش کو اللہ سے کہہ کر رکوا دیں اسی لیے حضور صاحب وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ پانی کی کمی ہوئی بارش کی صحابہ نے آ کر درخواست کیا تو جمعہ کے دن دعا ہوئی اور دعا کے بعد بارش شروع ہوئی پورا ہفتہ آتی رہی ہاں۔ دوسرے ہفتے کا اللہ کے نبی بہت بارش ہو گئی دعا کیا تو رک گئی اسی لیے بارش کے لیے سلاد الستا ہے خوف ہے تو سلاد الخوف ہے کوئی حاجت ہے تو سلاد الحاجہ ہے فرمایا چاند سورج کرن ہو گیا تو سلاد القصوف ہے سلاد الخصوف ہے اس لیے میرے دوستوں ہمارے سارے مسائل کے حل کے لیے اللہ نے نماز عطا فرمائی ہر ایمان والا اپنی نماز ایسی بنا جس نماز کے راستے سے اللہ سے اپنے کام بنا دیا کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں زبردست سالی ہوئی اور وہ قہر سالی دور ہو کر کے نہیں دے رہی تھی بہت ساری مدد کے باوجود یہ سالی دور نہیں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان تشریف لے ایمان والوں کے ساتھ اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں دعا مانگی اللہ عمل کا بن تصدیق اے اللہ ہم تج سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور تج سے پانی چاہتے ہیں کوئی لمبی دعا نہیں ہے دو بول بس یہ دو بول سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ بادل آئے اور بادل میں سے آواز آئی کہ امیر المنی اللہ نے آپ کی فریاد کو سن لیا ہے اور اللہ نے آپ کے لیے مدد کو پہنچا دیا اور چند دنوں میں بلکہ چند مہینوں کے اندر میں ساری قحط سالی اللہ نے ختم فرما دی اس لیے میرے محترم دوستو سو فیصد ایمان والوں نے اپنی عبادت کی لائن کو ایسی اچھی بنایا کہ جس کے راستے سے اپنے کام اللہ سے بنا لیا کرے اس لیے اپنی نماز پر محنت کر کے سب نے اپنی نماز میں یقین پیدا کیا کہ کام اللہ بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ہماری نگاہ اللہ پر جائے اور نماز پر جائے ہم اسباب اور وسائل کی طرف متوجہ ہونے کے باعث کے بجائے سب سے پہلے ہمارا ذہن اللہ پر جائے کہ یہ مسئلہ آیا ہے یہ مسئلہ میرے اللہ حل کریں گے اور نماز کے راستے سے کریں گے تو اللہ پر یقین آئے نماز پر یقین آئے نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا ہو نماز ہمارے لیے بوجھ نہ بنی بلکہ نماز ہماری راحت کا سامان بنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے تھے ارے یا بلال اے بلال نماز قائم کر کے ہم کو راحت پہنچاؤ آپ فرماتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اس لیے نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا لمبا قیام کرے نوافل میں لمبا رکو کرے لمبا سجدہ کرے اس لیے کہ مسلم اللہ کے ساتھ مناجات کرتا ہے اور میں ہوں فرمایا نمازی آدمی تو اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے چپکے چپ کے بات کرتا ہے حدیث سے پاک میں آتا ہے بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین اللہ جواب دیتے ہیں ہمیں دنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کیا پھر یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتے اسنا علیہ آپ میرے بندے نے میری سنا بیان کیا اور جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ فرماتے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی کو بیان کیا اور یہ کہتا ہی یا ابود ابدو یا کن سعید اللہ فرماتے بہ نی ہو بہ نا آپ میرے بندے اور میرے درمیان میں آد و آد ہے عبادت میرے لیے ہے اور مدد میرے بندے کے لیے ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ دن افسرات المستقیم اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا کون سا سیدھا راستہ ہے پر میں سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہوا اور اللہ کا انعام کس پر ہوا فرمایا میں چار جماعتوں پر ہوا نبیوں پر ہوا صدیقین پر ہوا اور شہداء پر ہوا اور صالحین پر ہوا فرمایا میں راستہ ہے وہ سیدھے راستے پر مجھے چلا اللہ فرماتے ہیں بولے آپ بھی ماشال میرے بندے نے جو مانگا ہم نے اس کو دے دیا اس لیے میرے دوستوں اپنی نماز میں احتساب پیدا کرنا اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کا دھیان کرنا اسی کے ساتھ یہ تیسرا چیز اپنی نماز میں علم کو لانا کہ مسائل کا علم فرائض کا واجبات کا سنن کا یہ علم کے ساتھ نماز کو پڑھنا اور اسی کے ساتھ میں اپنی نماز میں اللہ والا دھیان پیدا کرنا اللہ کا ان کا ترا تکن ترا ہو نہ پر فرمایا اس طریقے سے اپنی نماز پڑھنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں اور یہ فرمایا اپنی نماز میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت پیدا کرنا اکیلے ہیں تو اچھی نماز پڑھیں مجمے میں ہو تو اچھی نماز پڑھیں دن کے اجالے میں پڑھیں تو اچھی پڑھیں اور رات کے اندھیرے میں پڑھیں تو اچھی پڑھیں فرمایا نماز ایسی اچھی بنائے کہ جس نماز کے راستے سے ہماری زندگی اچھی بن جائے اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسا کہ گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے گھر کا دھواں یہیں سے باہر جائے گا اور تازہ ہوا گھر میں یہیں سے آئے گی کھڑکی سے اور میں ہی رضائل زندگیوں سے نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے اور اچھائیاں زندگی میں جو آئے گی وہ نماز کے راستے سے آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے چوری نہیں کرتا ہے آپ نے فرمایا قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لڑ گئی ایک دوشیزہ سے جی، خیر قرون کا زمانہ تھا تو لڑکی نے لڑکے سے یہ کہا کے بعد بات میں کریں گے ایک کام پہلے یہ کرو کہ چالیس دن تقبیر اولا کے ساتھ امیر المومنین کے پیچھے پانچوں نمازیں تم پڑھو چالیس دن امیر المومنین کے پیچھے تقبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کا نفع یہ ہوا کہ اللہ نے لڑکی کی محبت نکال کر اپنی محبت دے دیا جس نے میرے محترم دوستو اپنی نماز کو اچھے سے اچھی بنانے کی محنت کرنا اسی کے ساتھ روزہ ایسا رکھے آدمی کہ جس کے راستے سے آدمی میں تقوی پیدا ہو کہ حلال سے بچ گئے اللہ کے حکم پر تو زندگی بھر حرام سے بچے رہیں گے اللہ کے حکم پر کھانے پینے سے رک گئے اللہ کے کہنے سے تو جتنی اللہ نے حرام کیا ہے ان ساری حرام چیزوں سے حکم کی بنیاد پر رکے رہیں گے تاکہ موت کا دن ہمارے لیے عید کا دن بنے جب تقوی پیدا ہو جائے گا تو تقوی کے راستے سے اللہ اسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اللہ الجھنوں کو ختم کریں گے چٹکیوں میں زندگیوں میں الجھنیں ہوتی ہے اس الجھنوں کے دور کرنے کا راستہ اللہ کا تقوی ہے ڈر ہے معروفات پر چلنا ہے آرام سے بچنا ہے اسی کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے امور کو آسان کر دیں گے غلطی ہو جائے گی یہ تقوی کی برکت سے اللہ معاف فرما دیں گے اور یہ فرمایا نیکی ہوگی تو اللہ نیکی میں وزن پیدا کر دیں گے اس لیے کہ قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا بلکہ نیکیوں کا وزن ہوگا اور جتنا آدمی کے اندر میں اللہ کا ڈر ہوگا اور جتنا اللہ کا تقوی ہوگا اتنا ہی نیکی کا وزن ہوگا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک نیکی میں کتنا وزن ہو سکتا ہے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ اگر آپ ایک دن کی نیکی دے دیں جس دن میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر امت کو سنبھالا ہے اور آپ ایک رات کی نیکی مجھے دے دیں ہجرت کی تو میں اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں حالانکہ حضرت عمر بڑے آدمی ہیں اور ان کی زندگی میں اللہ نے بڑا کام لیا ہے دنیا کے سینکڑوں سے ملکوں میں اللہ نے بات کو پہنچایا ہے اور ہزاروں اور لاکھوں مسجدیں بنی ہیں اور سینکڑوں جامع مسجدیں بنی ہیں اور دنیا کے اندر میں شہروں میں اور جنگلوں میں قرآن زندہ ہوا ہے اتنا بڑا آدمی یوں کہتا ہے کہ ایک دن اور ایک رات کی نیکی آپ دے دیں تو میں پوری زندگی کی نیکی دینے کے لیے تیار ہوں تو نیکی میں وزن ہوتا ہے تقوی کی برکت سے اس لیے کہ صدیق اکبر کو اللہ نے قرآن میں سب سے بڑے متقی بتایا ہے اس لیے میرے دوستو اپنے روزوں کو اچھے سے اچھا بنانا اور اسی کے ساتھ میں خوش دلی کے ساتھ ایک ایک پائی کی زکات نکالنا اس لیے کہ خوش دلی کے ساتھ جب زکوٰۃ نکالیں گے تو زکوٰۃ کے دینے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں مال کی محبت کم ہوگی اور ہمارے اندر کا بخل ختم ہوگا اس لیے کہ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے جس درخت کو آدمی پکڑ لے گا اس میں پہنچ جائے گا اس لیے ایسا اچھی طریقے سے خوش دلی کے ساتھ اللہ کا احسان سمجھ کر کہ میرے اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ اللہ کا ایک فرض میری طرف متوجہ ہوا ہے کتنی خوش دلی کے ساتھ زکات دینا چاہیے اور جس کو زکات آدمی دے رہا ہے اس کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے اپنا احسان اس پر نہیں سمجھنا چاہیے جہاں ہماری نماز جس مسجد میں ہماری ادا ہوتی ہے اس مسجد کا ہم احتراج کرتے ہیں تو جس آدمی پر ہماری زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہوتا ہے وہ کتنا قابل احترام ہے جبکہ وہ تو ایمان والا بھی ہے اور ایمان والے کی قیمت یہ ہے کہ ایک اللہ اللہ کہنے والا ہے تو قیامت قائم نہیں ہوگی اتنا اللہ کی نگاہ میں محترم ہے لہذا اس کا احسان سمجھ کر کے دینا کہ جس کے راستے سے ہمارے دلوں کا بخل ختم ہو اور حج ہماری زندگی میں فرض ہوا ہے تو ایسا اچھا حج ادا کیا جائے کہ جو ہماری زندگی کو سو فیصد اطاعت پر لے آئے اس لیے کہ حج ساتھ سکھانے ہی کے لیے ہے کہ تمہاری عقل میں آئے نہ آئے تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے تمہیں حکم پورا کرنا ہے یہ سیکھنے کے لیے حج کرنا ہے اسی لیے فرمایا حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا نہیں ہو سکتا اس لیے عبادت کی لائن اس بات کا تصور نہیں ہو سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلافت راشدہ میں کہ ایک مسلمان ہو اور بے نمازی ہو مسلمان ہو روزہ نہ رکھے مسلمان اور زکات نہ دیتا ہو اور مسلمان ہو اور حج نہ کرے اس پر فرض ہو اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا سو فیصد ایمان والوں میں پوری عبادت اپنی حقیقت کے ساتھ ہل جاتی اسی کے ساتھ میرے محترم بزرگ اور دوستوں یہ ایمان اور عبادت یہ اللہ کے دو بڑے بڑے حق ہیں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ایسا ہی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا لا معبود بحق الا اللہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے اسی لیے اللہ کے علاوہ کی قسم نہیں کھا سکتے اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح نہیں کر سکتے اللہ کے علاوہ کی نظر نہیں مان سکتے اس لیے کہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتی تو ایمان اور عبادت یہ اللہ کے بڑے بڑے حق ہے اللہ نے اپنے حقوق کم رکھے ہیں اور مخلوق کے حقوق اللہ نے زیادہ رکھے ہیں اس لیے عبادت کے بعد تیسری لائن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین میں لے کر آئے ہیں وہ معاشرت کے لائن کے احکامات لے کر کے آئے آپس کے سلوک اور برتاؤ بتلایا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن بتایا ہے اور آپ نے تیئیس سالہ محنت کر کے امت کو ایک بنایا ہے اور نیک بنایا ہے اور پوری امت کو اللہ پر جمع کیا ہے اس لیے کہ پہلے امت اللہ پر جمع ہوگی پھر آپس میں جمع ہو جائے گی اس لیے آپ نے فرمایا ان نمل مینو نفی تو موبائل کبھی بھی بند ہو سکتا ہے موبائل خود بخود بند ہو جائے گا ایک دوسرے کے کام آنے میں ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایک دوسرے کو درگزر کرنے میں ایسا ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے جسم کے سارے اعضا کی شکل بھی الگ ہے بھی الگ ہے ہاتھ کی شکل الگ ہے پیر کی شکل الگ ہے ہاتھ کا کام الگ ہے کا کام الگ ہے لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے اور اتنا تعلق ہے کہ اگر چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اگر آدمی اچھا کھانا کھا لے اور رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے فرما ایسا ہی سارے ایمان والوں کی مثالیں کوئی ایمان والا اپنے بھائی کی برائی کو سوچ نہیں سکتا کبھی قدم یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں جسم کے بوجھ کو کیوں اٹھاؤں کبھی آنکھ یہ سوچ نہیں سکتی کہ میں جسم کے لیے کیوں کام کروں ہر عزم اپنے لیے کم کام کرتا ہے جسم کے لیے زیادہ کام کرتا ہے فرمائے سے ایمان والوں کی مثال ہے کہ اپنے لیے کم کرنا دوسروں کے کام آنا جب ایمان والوں کے کام میں آئے گا اللہ اس کی مدد میں رہیں گے فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتے ہیں اور جو اپنے بھائی کے عیب کو چھپائے اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپائیں گے اور جو اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کر دے قیامت کے دن اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما دیں گے اس لیے میرے دوستو آپ ایسی پاکیزہ معاشرت دے کر کے آئے ہیں کہ جس کی بنیاد انصاف پر ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے اسی لیے فرمایا کہ تم میں کیا کوئی بھی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے لیے وہ چیز پسند نہ کرے اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر سکتا ہے اور یہ فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تم جب تک تم مومن نہ بنو اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو اور یہ فرمایا محبت کا راستہ آپس میں سلام کو پھیلانا ہے کہ جس کے راستے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تو اللہ سے ملک کو مال مانگتے ہیں میں تو اللہ سے ایمان والوں کی محبت مانگتا ہوں اس لیے میرے محترم دوستو اپنے آپس کے تعلقات جتنے ہیں اتنے حقوق ہیں یہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں کہ ماں باپ اور بچے ہیں یہ آپس کا تعلق ہوا تو ماں باپ کے ذمے بچوں کا حق ہے اور بچوں کے ذمے ماں باپ کا حق ہے میاں بیوی ہے بیوی کے ذمے شوہر کا حق ہے اور شوہر کے ذمے بیوی کا حق ہے پڑوسی ہے پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے ایسی سیٹ ہے اور نوکر ہے تو ایک دوسرے کے حقوق ہے حاکم ہے اور رائت ہے ایک دوسرے کے حقوق ہے حاکم کے حقوق ہیں اور رائت کے بھی حقوق ہیں جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں اور جب حقوق ادا ہو جائیں گے تو حقوق کے ادا ہونے کی وجہ سے پوری امت ایک بن جائے گی اور نیک بن جائے گی اور پوری دنیا میں اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا کہ ہر انسان کی جان مال اور آبرو محفوظ ہو جائے گی یہ دین کا نفع ہے اور یہ اسلام کا نفع ہے کہ جب دنیا میں چلتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں امن آتا ہے اور جب دنیا میں اسلام چلتا ہے تو دنیا میں سلامتی آتی ہے اور اپنے کیا پرائے سب کی جان مال آبرو محفوظ ہو جاتی ہے جس لیے میرے محترم دوست کے جوڑ پر ہے آپس کے محبت پر ہے آپس کی خیر خاہی پر ہے یہاں اختلاف اور لڑنے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ہمارا تو اللہ ایک ہے ہمارے نبی ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا کعبہ ایک ہے اور ہمارے اور ہمارے ہماری نمازیں پانچ ایک ہے اور ہماری زکات ہماری ساری چیزیں ایک ہے اگر جس بھی تو وہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کام کیے اللہ نے قیامت تک کے لیے امت میں چلا کر اس بات کو چلایا کہ میری یہ نبی کی ہر ادا امت میں محفوظ ہونی چاہیے اس لیے میرے محترم دوستوں اپنی زندگیوں کے اندر میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا رحم زندہ کرنا جس میں عدل ہے جس میں احسان ہے ضرورت کو چھوڑ دینا اپنے بھائی کے کام